سب سے اعلیٰ درجے کا جو کھیل ہوتا تھا وہ مشاعرہ ہوتا تھا جس مشاعرے کے اندر شاعر سب سے اچھا کلام پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا جاتا تھا جیسا سلوک بادشاہوں کے ساتھ ہوتا ہے باقاعدہ اس کے لیے تاج بنایا جاتا تھا سونے کا اور سونے کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھا جاتا تھا ایک صحابیہ ہے جنہوں نے اپنے کئی بیٹوں کو ایک جنگ کے اندر کٹوا دیا ہے وہ جب آتی تھی بازار اوکاز میں تو ابھی اونٹ سے اترتی نہیں تھی محمل میں سے اترتی نہیں تھی کہ بدو ان کو گھیر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ مشاعرے میں آپ تو اشار پڑھیں گی ہی مرسیا پڑھیں گی مرسیا گو تھی وہ ابھی سنا دیجیے ایک مرسیا اس کے بعد پھر مشاعرے میں چلیے اتنے پاگل تھے اس شاعری کے پیچھے اس مرسیے کے پیچھے بدو لوگ تو یہ صحابیہ ان کو ایک مرسیا سناتی تھی اور مرسیا اتنا دلدوز ہوتا تھا دل گداز ہوتا تھا کہ بدو جو بڑے سخت دل ہوتے تھے دھارے مار مار کر روتے تھے دھارے مار مار کر روتے تھے ایسا مرسیا کہتی تھی بعد میں ایمان لائیں عرب کی سب سے بڑی مرسیا گو ارسل عرب خنسا حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ نا خنسا ارسل عرب حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ نا جو عرب کی سب سے بڑی مرسیا گو تھی دھارے مار مار کر روتے تھے تو شاعروں کے ساتھ جو ہے بڑا پیارا سلوک کیا جاتا تھا اس وقت اور بچہ بچہ شاعر ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نام سے ہی ایک پوری سورہ اتاری ہے جس کا نام سورہ شعرا ہے اس کے آغاز میں فرمایا گیا کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی نشانی نازل کر دیں کہ لوگ ایمان لے آئیں لیکن اگر ہم نشانی نازل کر دیں اور یہ لوگ ایمان لے آئیں تو پھر جو ایمان بالغیب کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جبریہ کسی کو ایمان لانے کے لیے نہیں کہتا مجبور نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خیر اور شر دونوں رکھا ہے اور خیر اور شر کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے چاہے ایمان لائے چاہے ایمان نہ لائے اس کے اختیار میں ہے اس کے بس کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایمان پر مجبور نہیں کرتا اگر ایمان پر مجبور کر دیتا تو پھر انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی وہ تو فرشتے اس کے پہلے ہی موجود تھے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہی خالی جانتے تو جو ایمان بالغیب کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا اگر مجبوری ہوتی اور آدمی کو جبرن ایمان والا بنا دیا جاتا تو امتحان فوت امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ایمان بالغیب کا مطلب کچھ نہیں رہتا اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کا بیان ہے تفصیلی اور اس تفصیل کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہے کہ کس طریقے سے ان کی نافرمان قوم کو غرق دریا کر دیا گیا غرق سیلاب کر دیا گیا تباہ برباد کر دیا گیا اس کے بعد قوم آد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے قوم آد کی خصوصیت تھی وہ خصوصیت بتائی گئی کہ ان کو ہر جگہ پکنک اسپاٹ بنانے کی عادت تھی جہاں یہ پہنچتے تھے وہاں یہ لوگ بہترین بہترین یادگاریں بنا لیتے تھے یادگاریں بناتے تھے اللہ فرماتا ہے اتبنون بکل رین آیتن تاوسون و تتخذون مسانی لعلکم تخلدون وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ کہ جب تم کسی اچھی جگہ پر پہنچتے ہو کسی بلند جگہ پر ٹیلے پر اور وہاں سے چاروں طرف بڑے سہاونے منظر دکھتے ہیں بڑے دل لبھانے والے دلکش نظارے دکھتے ہیں تو تم ان نظاروں کا مکمل لطف لینے کے لیے تم اس بلند جگہ پر ایک خوبصورت یادگار بنا دیتے ہو اور تم لوگ جگہ جگہ اس طریقے کی بلڈنگیں بنا دیتے ہو مضبوط ایسا لگتا ہے جیسے تم ہمیشہ رہو گے ہمیشہ رہو گے تم لال لکم تخلطون ایسا لگتا ہے جیسے تم ہمیشہ رہو گے اور تمہاری ایک خرابی اور ہے کہ بھائی بتش بتش تم تم جب جب باری کسی کو پکڑتے ہو تو جبار بن کے پکڑتے ہو جبار نہیں بننا چاہیے جبار نہیں بننا چاہیے تو قرآن حکیم میں یادگاروں کی تائید نہیں کی ہے بلکہ یادگاروں کے اوپر تنقید کی ہے آج جو یادگاریں قومی مانی جاتی ہیں یہ قابل فخر مانی جاتی ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے یہ یادگاریں قابل فخر نہیں ہے بلکہ قابل افسوس ہیں آپ تاج محل کو جا کر کے دیکھیں ہم نے دیکھا ہے آپ جا کر کے لال قلعہ کو دیکھیے ہم نے دیکھا ہے قطب مینار کو دیکھیے دیکھا ہے ہم نے یہ در حقیقت قومی یادگاریں تھیں اور خاص طور سے لال قلعہ کا تو دیوان خاص جا کر کے دیکھو مرسا جواہرات سے مرسہ یہ پورا کا پورا دیوان خاص جس کے بارے میں جنت کا نمونہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہاں دیوان خاص کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر فردوس بر روئے زمینس ہمینس تو ہمینس تو ہمینس اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہی ہے یہی ہے یہی ہے تو قرآن حکیم نے ان تمام کاموں کو مصرفانہ کہا ہے تمام کاموں کو مبذرانہ کہا ہے یہ ہمارا قومی سرمایہ نہیں ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے تو قومی یادگاروں کی قطن تائید نہیں کرتا اسلام اسلامی نقطہ نظر سے یہ ساری کی ساری یادگاریں قابل افسوس ہیں قابل فخر نہیں ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی ان کا انداز کیا تھا ان کا طریقہ کیا تھا اتنا ہنر اللہ نے دیا تھا اتنی قوت دی تھی کہ وہ پہاڑوں سے گھر تراش لیتے تھے اینٹیں لانے کی ضرورت نہیں گارے لانے کی ضرورت نہیں پہاڑوں ہی کے اندر گھر بنا لیتے تھے اور کیا گھر بناتے تھے وہ میں نے تصویر دیکھی ہے ایسا پیارا گھر بناتے تھے اتنا مضبوط بناتے تھے کہ آج کل کی آج کل کی جو آرکیٹیکچر ہے وہ اس کے سامنے بالکل فیل ہے کوئی معنی نہیں ہے آج کی انجینئرنگ اور آج کی آج کے آرکیٹیکچر کا اس کے سامنے تو وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کے لیے گھر بنا لو صحیح ہے لیکن گھر اس لیے بنانا تاکہ آگے آنے والی نسلیں ہمارے کمال فن کی داد دیں اس نظریے سے اور اس خیال سے کوئی عمارت بنانا اسلامی نقطۂ نظر سے بالکل غلط ہے اپنے ضرورت کے لیے آپ بلڈنگیں بنائیے بہترین سے بہترین عمارت بنائیے لیکن اس لیے مت بنائیے کہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہمارے اس کمال فن کی ہمارے اس آرٹ کی داد دیں وہ لوگ اسی لیے بناتے تھے کہ تاکہ بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہمارے اس آرٹ کا مظاہرہ کر کے ہمیں خراج تحسین پیش کریں داد دیں ایلورا اور اجنتا کی گفائیں اور ایلورا اجنتا کے غار میں جا کر کے دیکھیے تو یہ آرٹ آپ کو بے حیائی اور بت پرستی کی طرف لے جانے والا آرٹ آپ کو ملے گا یہ سمودی طرز تمدن اور یہ سمودی طرز تمدن کا نمونہ آپ کو نظر آئے گا ایلورا اور اجنتا کے غاروں میں اگر آپ جائیں گے تو بے حیائی کا اور بت پرستی کا ایک عجیب منظر ایک عجیب آرٹ آپ کو نظر آئے گا جس پر ہمارا یہ ملک فخر کرتا ہے اور جس پر ہماری قوم فخر کرتی ہے در حقیقت قرآن حکیم اس طریقے کی تعمیر اور اس طریقے کے طرز تمدن اور اس طریقے کے طرز تعمیر کو قطن سراہتا نہیں اس پر تنقید کرتا ہے اور اسے مصرفانہ فیل کہتا ہے اس کے بعد قوم لوت کا بیان ہے کہ تباہی کا تذکرہ ہے اس کے بعد قوم شعیب کا تذکرہ ہے جو پیسہ پورا لیتی تھی تول کم دیتی تھی اس کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن حکیم آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے قلب کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں جو سینے کے بائیں طرف لٹکا ہوا ہے اس جو ہے انصری میں اس پسلیوں کے پنجر کے اندر مخروتی شکل کا یا اسی طریقے سے سنوبری شکل کا سنوبری شکل کا یہ گوشت کا لوتھڑا دل نہیں ہے بلکہ اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر جو لطیفہ ربانی ہے جو شریعت کا مکلف ہے اس لطیف ربانی کو دل کہا جاتا ہے تبھی تو قرآن حکیم ایک جگہ کہا گیا کہ قرآن کے اندر نصیحت ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہوں ارے دل تو سب کے پاس ہے اگر گوشت کا لوتھڑا مراد لے لیا جائے تو کس کے پاس نہیں ہوتا وہ گوشت کا لوتھڑا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل جو شریعت کا مکلف ہے یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے بلکہ اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر وہ لطیف ربانی ہے جو اس مکان کا مکین ہے یہ تو مکان ہے خالی مکین کون ہے وہی لطیف ربانی جو شریعت کا مکلف ہے جس سے شریعت کو برتنے کا حکم دیا گیا ہے وہ شریعت کا مکلف ہے شریعت کا مخاطب ہے وہ لطیف ربانی اور وہ دل کے اندر رہتا ہے اور یہی دل سے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے لہذا یہ کہنا صحیح ہے کہ تمام معلومات کا مخزن تمام معلومات کی ٹنکی تمام معلومات کا خزانہ مخزن دل ہے دماغ کو یہی لطیف ربانی کنٹرول کرتا ہے آج تک سائنس یہ نہیں بتا سکی کہ معلومات کا مخزن دماغ ہے یا معلومات کا مخزن دل ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اس سنوبری شکل کے گوشت کے ٹکڑے کے اندر ایک لطیف ربانی رہتا ہے جو اس مکان کا مکین ہے یہی دماغ کو کنٹرول کرتا ہے اور یہی تمام معلومات کا مقصد ہے اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے اعتراض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو کلام اترتا ہے یہ علقاء شیطانی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سلمان رشدی کا قرآنی آیات کو شیطانی کوشس کہنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ شیطانی آیات ہیں سیٹانک ورسز ہیں یہ در حقیقت کوئی نئی بات نہیں ہے اس طریقے کے اعتراضات پہلے بھی کیے جا چکے ہیں یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ القاء شیطانی ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے تین جوابات ہیں اس کے تین جوابات ہیں جواب دیا جا رہا ہے وما وما ينبغي لهم يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون کہ اگر یہ شیطانی کلام ہوتا تو اس میں بری باتوں کا حکم دیا جاتا اور از اول تا آخر قرآن خیر ہی خیر ہے اگر یہ علقائے شیطانی ہوتا تو شیطان کو تو شر سے محبت ہے برائی سے محبت ہے خیر کا حکم دینے کا مطلب یہ ہوا شیطان کا کہ وہ اپنے پیر پر کڑھالی مار رہا ہے اپنے مشن کے خلاف کام کر رہا ہے اپنے مشن کے خلاف کام کر رہا ہے اس لیے کہ قرآن خیر کا حکم دے رہا ہے اور شیطان کو شر سے محبت ہے تو کیسے یہ القائے شیطانی ہوا کیسے یہ شیطانی پرسز ہوئی وما یم بغیل ان کے لیے مناسب نہیں ہے ان کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ ان کا مشن خراب ہوتا ہے اور دوسرے وما استطیون ایسا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے اس لیے کہ چیلنج کیا گیا ہے کہ تمام جنات اور انسان مل کر کے اس طریقے کا کلام بنانا چاہیں بنا لیں اس لیے کہ یہ اپنے کاہنوں کے پاس بھی جاتے ہیں ان کو پوجے رہتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی مدد سے کیوں نہیں یہ کتاب ترتیب دے لیتے یہ قرآن جیسی اپنے کاہینوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کاہینوں کے ساتھ مل کر کے قرآن جیسی کتاب بھی نہیں بنا سکتے تو کیسے ہم کہیں کہ یہ علقائے شیطانی ہے اگر یہ علقائے شیطانی ہوتا تو ایسی کتاب وہ بھی پیش کرتے اور دوسرے ان یہ آسمان پر جا کر کے کچھ سنگن لے لیتے تھے اب تو یہ بھی نہیں ہوتا وہاں سے کاسمک ریز گرتی ہیں اور یہ نیچے آ جاتے ہیں بیچارے لہذا یہ سیتانی کوشش نہیں ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جانتے ہو شیاتی کن پر اترتے ہیں میرے نبی پر نہیں اترتے اس لیے کہ ایسا پاک کلام لے کر کے شیطان نہیں اترتے شیطان کن پر اترتے ہیں بتایا گیا تنزل والا کل کی نسیم ہر جھوٹے کے اوپر اور گنہگار کے اوپر یہاں بتایا گیا کہ افاق افاق کسے کہتے ہیں افاق کا مطلب یہ ہے کہ سچ کے اندر جھوٹ ملا کر بولے سچ کے اندر جھوٹ یعنی التباس بات کے اندر جیسے عام طور پر پنڈتوں کے پاس یہ لوگ جاتے تھے کہ ایسا ہے پنڈت جی کہ ایسا ہے بابا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو پہلے یہ کہتے تھے وہ جواب میں کہ سب سفید ہی سفید ہوگا سفید ہی سفید ہوگا پوچھ رہے بارش نہیں ہو رہی ہے تو جواب کیا دے رہے ہیں سفید ہی سفید ہوگا اب جب بارش نہیں ہوئی تو آ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا تھا سفید ہی سفید ہوگا تو بولے کہا نہیں تھا سفید ہی سفید ہوگا بارش نہیں ہوگی اور بارش اگر ہو جاتی تھی تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تھا کہ سفید ہی سفید ہوگا چاروں طرف پانی ہی پانی ہوگا تنزل والا کل افاق اسیم ہر جھوٹے افات کے اوپر یہ نازل ہوتے ہیں اس طریقے کی ملتبس باتیں کرنے والوں کے اوپر اور ایسے لوگ بڑے گنہگار ہوتے ہیں یہ بابا ڈھومی جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی جھوٹی اور سچی باتیں ملا کر بیان کرنے لوگ سخت گنہگار ہوتے ہیں یہ موقع پائے تو عورتوں کی عزت تک پر حملہ کر دیتے ہیں قرآن کہتا ہوتے ہیں گنہگار ہوتے گنہگار ہوتے ہیں ایسے لوگ یلقون آباد لوگوں کو بتا دیتے ہیں سنی سنائی باتیں بتا دیتے ہیں سنی سنائی باتیں بتا دیتے ہیں مثلا گلی میں آتے ہی کوئی پاجی قسم کا فقیر ہوتا ہے تو پتا لگا لیتا ہے گلی میں سب سے مالدار کون ہے نام بھی پوچھ لیتا ہے اور پھر آ کر کے اسی دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے باہر نکلتا ہے کہتا ہے کہ نام لے کر کے کہ فلاں صاحب کا گھر ہے ایسا ہے بڑا نام سنا اب دیکھو اس طریقے کی باتیں کرتا ہے وہ سنی سنائی باتیں لوگوں کے کانوں میں ڈالتا ہے اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں واکثر ہم کا زبون قرآن حکم کہتا ہے اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیاطین جو ہے ناپاک لوگوں کو آتے ہیں ہمارا نبی تو پاک ہے اور یہ جو کلام پیش کرتا ہے پاکیزہ کلام ہے اس کے بعد کہا گیا نہیں یہ شیطانی کلام نہیں ہے بلکہ شاعری ہے یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں تو شاعری کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کلام شاعرانہ نہیں ہے بلکہ شاعری سے الگ ہٹ کر کے ایک چیز ہے یہ یہ ہمارا کلام ہے نہ ہمارا نبی شاعر نہیں اور یہ کلام شاعری نہیں ہے وہ دلیل دی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی کو دیکھو اور شاعروں کو دیکھو شاعروں کی اتباع کرنے والے کون لوگ گمراہ لوگ ہیں شرابی کبابی کے پیچھے کون گھومتا ہے قوالیاں سننے کون جاتا ہے اور ان کے اوپر نوٹ پھینکنے والے کون ہوتے ہیں یہ سب گمراہ لوگ ہوتے ہیں لہذا شاعروں اور قوالوں کے پیچھے اور قوالی سننے کے لیے اور شاعری پر واہ واہ کرنے والے لوگ گمراہ ہوتے ہیں لہذا شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے نبی کو دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ارد گرد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پاکیزہ فطرت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعد ابن وقاص ہیں حضرت عثمان غنی ہیں ارے یہ اس دنیا کے خلاصہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں بھلا شاعروں کی اتباع کرنے والے لوگوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور اتباع کرنے والے لوگوں میں کتنا بڑا فرق ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور دوسرے شاعر جو ہوتا ہے یہ گفتار کا غازی ہوتا ہے کردار کا غازی نہیں ہوتا بولتا ہے خالی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے شاعری میں لیکن عملی زندگی میں بالکل کوڑا ہوتا ہے لیکن میرے نبی کو دیکھو جو بولتا ہے کر کے بتاتا ہے یہ کردار کا غازی ہے وہ گفتار کا غازی ہے یہ فرق ہے شاعر میں اور نبی کے اندر لہذا ہمارا رسول شاعر نہیں ہے اور یہ کلام شاعری نہیں ہے وہ شعرا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ ہر وادی میں گھومتے ہیں کون شاعر لوگ شاعر لوگ ہر وادی میں گھومتے ہیں ہر وادی میں گھومنے کا مطلب کیا ہے ان کا کوئی ایک محور نہیں ہوتا خیالوں کا ان کا کوئی محور نہیں ہوتا خیالوں کا کبھی ایک اچھی بات کہہ جاتے ہیں تو کبھی فوراً ہی دوسری دوسرے وقت میں بری بات کہہ جاتے ہیں پہلے نعت پڑھتے ہیں اس کے بعد غزل پڑھنے لگتے ہیں ابھی ایک اچھی بات کہی انہوں نے اور اس کے بعد فوراً ہی غزل شروع کر دی ابھی نعت اور ہم دونوں نے پڑھی تھی فوراً غزل شروع کر دی تو ہر وادی میں نہیں بھٹکتے کبھی اس وادی میں جاتے کبھی اس وادی میں جاتے بھٹکتے رہتے بیچارے لیکن ہمارا نبی ہمارا پا, ہمارا نبی پاکیزہ کلام کہتا ہے پاکیزہ بات کرتا ہے اس کی زندگی دیکھو کتنی پاکیزہ ہے تو شاعری کوئی اچھی چیز نہیں اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر یہ تین چار صفتیں ہوں تو اگر وہ شاعری کرتا ہے تو کرے چند آداب اور شرائط ہیں شاعری کے اگر یہ آداب اور شرائط موجود ہو تو شاعری کر سکتا ہے کون بتایا گیا یہ چار صفتیں کروں تو شاعری کر سکتا ہے ایمان والا ہو نیک عمل کرنے والا ہو اور تیسرے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اور تیسرا اگر کوئی شاعر اس کی حجو کرے برا بھلا کرے شاعری میں تو شاعری میں اس کی برائی کا اور حجو کا جواب دے دے مدو کسی نے شاعری میں اگر کسی کی برائی کی ہے تو اگر آدمی شاعر ہے تو اس کی شاعری کا جواب شاعری میں دے دے جیسے حضرت حسان ابن ثابت شاعر رسول رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حج وہ دیکھتے تو اس کے جواب میں آپ اشار کہتے تھے اور ایمان اور صالح کے درمیان وہ چیز بھی آ گئی کہ اگر کوئی تعمیری شاعری ہے تعمیری شاعری تو شاعر بن سکتا ہے آدمی لیکن شرط یہ ہے کہ تعمیری شاعری ہو جس سے عوام کو فائدہ ہو قوم کو فائدہ ہو شریعت کو فائدہ ہو ایک شعر سناتا ہوں تعمیری شاعری کیسی ہوتی ہے آپ لوگ اس کو ذہن میں محفوظ رکھ لیں اس کو تعمیری شاعری کہتے ہیں اس طریقے کی شاعری جائز ہے کر سکتا ہے آدمی کیسی شاعری شعر ہے بہت پیارا شعر ہے وہ کہتا ہے شاعر کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کام گیا یہ شاعری بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کام گیا یہ ہے شاعری ایسی شاعری ایمان والے اور والے کرتے ہیں جائز ہے جن کے اندر چار صفتیں ہوں انداز ہے قرآن یقین کا شاعری کو لگو قرار دیتا اس کے بعد کہتا چند آداب اور شرائط برتے آدمی تو شاعری کر سکتا ہے کیا بات ہے کیا کلام ہے سبحان اللہ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان لا لهم فهم جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے عملوں کو خوشنما بنا دیا ہے اور وہ گھوم رہے ہیں اسی میں دوڑ رہے ہیں سرگرداں ہیں چکر مار رہے ہیں ٹامکیاں مار رہے ہیں کون لوگ ہیں آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے دیکھو کوئی کمیونزم کی طرف بھاگ رہا ہے بھٹک رہے ہیں سب ان کی زندگی کا کوئی نقطہ نہیں ہے کوئی محور نہیں ہے کوئی کمیونزم کی طرف بھاگ رہا ہے کوئی نیشنلزم کی طرف بھاگ رہا ہے کوئی دہشت گردی پر تلا ہوا ہے اور کوئی نیتا گیری کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی اسلح کے نام پر کوئی کمیٹی بنا رہا ہے کوئی مساوات نسوا کے نام پر کوئی انجمن بنا رہا ہے سیم آم آلم بھٹک رہے ہیں بےچارے اس لیے کہ آخرت کا تصور اگر ذہن و سما ہو جائے تو پھر نقطۂ ارتکاز نہیں رہ جاتا کوئی آدمی کی زندگی کو کوئی محور نہیں رہ جاتا وہ بھٹکتا رہتا ہے آدمی لہذا ضروری ہے کہ آدمی آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو جائے اس کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی گئی ٹی وی بنانے والے اس کی طرف توجہ دیں کون لوگ ٹی وی جو بناتے ہیں اس کی طرف توجہ دیں حضرت موسا علیہ السلام پہنچتے ہیں کوہ تور پر جیسے آپ کوہ تور پر پہنچے آگ لینے کے لیے اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں وہ تورات لینے کے لیے نہیں پہلے جب گئے ہیں جب مدین سے آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ جب آ رہے تھے تو رات ہو گئی تو وہاں ٹھہرے بیوی درد میں مبتلا تھی ایک غار کے اندر بٹھا دیا انہوں نے اور اس کے بعد انہیں پہاڑ کے اوپر تور کے اوپر ایک روشنی ایک تجلی نظر آئی کہا کہ لگتا ہے وہاں کوئی قافلہ ہے میں آتا ہوں میں کوئی خبر لے کر کے آتا ہوں شاید کوئی قافلہ ہے یا وہاں سے آپ کا شولہ لے کر آتا ہوں ٹھنڈی بہت بڑھ گئی ہے اور تاریخی ہے میں وہاں سے لے کر کے آگ آتا ہوں جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ایک درخت ہے اور درخت کے ارد گرد ایک آگ روشن ہے ایک آگ روشن ہے اور اسی آگ میں سے آواز آ رہی ہے یا موسا اللہ رب العالمین اے موسا میں رب العالمین بول رہا ہوں فلما جا کا جب موسا علیہ السلام وہاں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آواز دی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو آگ کے ارد گرد ہے آگ کے ارد گرد سے مراد حضرت موسا علیہ السلام ہے اور جو آگ کے اندر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی آواز ہے سوال یہ ہے کہ منفی نار یہ آگ میں یہ آگ میں اللہ حلول کر گیا ہے کیا صوفیاء کرام نے صوفیاء کرام کیا کرام بول گیا غلطی سے سوری لیکن ہیں صوفیاء کرام بھی ہیں جو صحیح تصوف استعمال کیے ہوں جس کو تزکے نفس کہتے ہیں لیکن ڈھون ڈھونڈنی اور وحدت الوجودی صوفیہ نے جنہوں نے دین کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے ایسی ہی آیات سے اپنے مقصد کے اوپر اور غلط مقصد کے اوپر استدلال کیا کہ دیکھو یہاں کہا جا رہا ہے آگ کے اندر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات آگ کے اندر آ گئی ہے آگ کے اندر آ گئی تبھی تو کہا جا رہا ہے منفنار لیکن اس وقت تو صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے لیکن ایک بات یاد رکھو کہ قرآن حکیم کی بعض باتیں ثابت ہونے کے لیے ثابت ہونے کے لیے اپنے وقت کے منتظر ہیں وقت آئے گا تو وہ بات ثابت ہو جائے گی خود بخود ثابت ہو جائے گی بعض پیشین گوئیاں بعض باتیں وقت کی منتظر ہیں تو یہاں منفنار آگ میں سے آواز آ رہی ہے ذرا ٹیلی ویژن دیکھیے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر ٹی وی کے اسکرین کے اوپر انسان نظر آتا ہے بولتا ہے ناچتا ہے کودتا ہے بولتا ہے دکھائی دیتا ہے لیکن کیا وہ ٹی وی میں ہے ہاں وہی مقصد ہے اور اسی طرح آپ دوسری مثال لیجیے آئینے کے اندر آفتاب دکھائی دے رہا ہے کیا کوئی پاگل یہ کہہ سکتا ہے کہ پورا آفتاب شیشے کے اندر آ گیا ہے ہے وہ جو چیز شیشے میں ہے وہ آفتاب نہیں ہے بلکہ آفتاب کا ہے یہ صرف آواز آ رہی ہے ہم موجود نہیں بلکہ بس یہ سمجھو اسے کچھ کہا نہیں جا سکتا بس ہماری آواز آ رہی ہے وہاں سے سمجھو ہم ہیں ہم اس میں ہائے نہیں کیے ہوئے بس ہم ہیں بس ہم بوری کا من فرناری و وہ من خاؤ ٹی وی کو ذہن میں رکھو سارے آلات دور ہو جاتے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت بتائی ہے کہ جنوں کے اوپر حکومت تھی ان کی خصوصیت دوسرے چڑیا کی بولی سمجھتے تھے یہ ان کی خصوصیت دوسرے جانوروں کی بولیاں کیڑوں کی بولیاں سمجھتے تھے یہ ان کی خصوصیت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لشکر لے کر کے جا رہے تھے چیونٹیوں کی سردار نے جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو بولی کہ اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ کہیں سلیمان اور کا لشکر تمہیں کچل نہ دے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سمجھ گئے آج تک کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا ہے جو اس طریقے کی بات سن سکے ابھی سائنس اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے نہ جانے کیا کیا اثرار اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتائے ہیں اور ان کے ثابت ہونے کے لیے وقت درکار ہے اپنے وقت کے اوپر یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی آدمی مشاہدہ کر لے گا اس کا کہ چیونٹیوں کی بولی کا کیا مطلب ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو اس کی آواز سنی تو مسکرا پڑے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ اے اللہ تو نے ایسی نعمت بخشی ہے کہ میں چونٹی کی آواز کو سمجھ رہا ہوں کہ چونٹی کیا بول رہی ہے اس کے بعد چڑیوں کے اوپر نظر کی تو دیکھا حدود غائب ہے حدود ایک بہت باریک بھی پرندہ ہوتا ہے وہ بڑی گہرائی کے اندر کیچوے وغیرہ کو دیکھ لیتا ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کیچوے کو دو بارش زمین کے اندر دیکھ لیتا ہے اور کھود کر کے نکال لیتا ہے بڑی گہری نظر ہوتی ہے حدود کی تو دیکھا غائب ہے وہ پرندوں کے جھرمٹ میں نہیں ہے کہا کہ کہاں گیا وہ کہاں گیا دیکھو بغیر اجازت کے گیا ہے اگر کوئی بہترین خبر لے کر کے نہیں آیا کوئی بہترین عذر بیان نہیں کیا تو اس کو کاٹ ڈالوں گا میں سبا کاٹ ڈالوں گا اس کو لو زبن نہ ہوا اولاز بہن نہ ہو اولا آتے نبی سلطان بہت سخت سزا دوں گا یا تو اس کو زبا کاٹ ڈالوں گا تبھی آیا وہ فما کیسا غیر بائی دن فقال احد تو بیمار تو ہی وجید کو من سمجھ بنے میں یقین اتنے میں اڑتا ہوا آیا اور کہا کہ حضرت مجھے ایسی بات کا علم ہے جو علم آپ کو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندوں کو معلوم ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا پرندے کو معلوم ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا وہ تو ڈائریکٹ بول رہا ہے مجھے جو معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں ہے پکا رہا تو بھی معلوم تو ہی مجھے جو معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں وہ جیت کم ان سبئی بے نب یقین میں شہر سبا سے آ رہا ہوں بالکل یقینی خبر لے کر جیت کم ان سبئی بے نب یقین یقینی خبر لے کر کے آ رہا ہوں کیا حضرت ایک چیز میں نے دیکھی نہیں وجہ تم راتن تم ایک عورت حکومت کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا حدود کو تعجب ہوا عورت بھی حکومت کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں عورتوں کی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے تبھی تو حدود کو تعجب ہوا وہ پرندے کو تعجب ہے کہ عورت حکومت کر رہی ہے وہ سربراہی کا اور عورت کی حکومت کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے سب سے پہلا تعجب حدود کو یہ ہوا اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ اور اس کی قوم وجد تمہارا قوما یہ سید الحمد شیت فسد نے سبھی السبيل لایا تھا دور ہم نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو سورج کو سجدہ کر رہے ہیں مندون کو چھوڑ کر کے دیکھو مندون میں سورج بھی ہے بت نہیں سورج ہے موجود اس کا مطلب مندون اللہ کے اندر کبھی انسان کبھی انبیاء کبھی اولیاء کبھی مریم کبھی عیسا اور کبھی سورج کبھی چاند سب کے سب ہے مندون اللہ میں سب ہے یہاں شمس مندون میں داخل ہے اور کہتا ہے کہ سورج کی سورج کا سجدہ کر رہے ہیں شیطان نے ان کے عملوں کو خوشنما بنا دیا ہے دیکھیں ایک بے شعور پرندہ ہے وہ لیکن شعور والی بات کر رہا ہے وہ بے شعور ہو کر بھی باشعور اور یہ باشعور ہو کر بھی بے شعور ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے بھی اس پرندے سے بھی گئے گزرے اور خدا کی قسم اگر پرندوں کو زبان دے دی جائے تو وہ سب سے پہلے شرک کی تردید کریں گے جیسے کہ حدود نے کی ہے سب سے پہلے وہ شرک کی تردید کریں گے اگر زبان دے دی جائے پرندوں کو اس لیے کہ کوئی بھی پرندہ کسی پرندے کو سزا نہیں کرتا بے شعور ہو کر کے باشعور جیسی بات کر رہا ہے اور یہ لوگ باشعور ہو کر بھی بے شعوری کی کیفیت میں مبتلا ہے پرندے سے بھی گئے گزرے کہتے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پرستش کر رہے ہیں وہ جب جدہ یشدول سے مندون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں یہ عجیبات عورت کی سربراہی کا تصور عورت سربراہ ہے دوسرے جو ہے سورج کو رہے کریں کیا بات ہے اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے اور جو آدمی چھپاتا اسے بھی جانتا ہے جو آدمی ظاہر کرتا اسے بھی جانتا ہے تو کہا کہ اچھا آزماتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تو صحیح خبر لایا نہیں خط لکھواتے ہیں اور خط کے شروع میں بسم اللہ لکھواتے ہیں لہذا خط جب لکھا جائے تو چاہے کافر کے پاس لکھا جائے چاہے مسلمان کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھا جائے ان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا کہتے نہیں سات سو چھیاسی لکھا جائے اس لیے کہ آیت لکھ دی گئی تو بے ادبی ہوگی گویا کہ حضرت سلم السلام تو اس سے زیادہ بے ادب ہو جائیں گے اگر یہ مانا جائے نوز اللہ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے اس کے بعد لکھا کہ تابے دار ہو کر کے آ جاؤ ورنہ میں لشکر لے کر کے آ رہا ہوں وہ عورت جب خط کو پاتی ہے پرندہ جا کر کے گراتا ہے حدود اس خط کو تو میٹنگ بلاتی ہے کہتی ہے دیکھیے ایسا ایسا خط آیا ہے اور وہ سلیمان کی طرف سے ہے اب کیا کرنا ہے کہتے کالو شدید ہم لوگ ہیں ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں جیسا بولو بولے امرویل ماضا امریک معاملہ تمہارے اوپر ہے جو کہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں کہا دیکھو بادشاہ معلوم ہوتے ہیں ہدیا بھیجتے ہیں پہلے تحفہ تحفہ جب گیا کہا کہ تحفہ واپس لے جاؤ میں نے مسلمان ہو کر آنے کے لیے کہا ہے تابے دار ہو کر آنے کے لیے کہا ہے جب یہ ہدیہ لے کر واپس ہوتے ہیں بلکیس شہر جو ملکے سبا کا ہدیہ واپس ہو جاتا ہے وہ ہدیہ والے واپس ہوتے کہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں کہتے ہیں قبل مسلمین اس سے پہلے کہ وہ تابے دار ہو کر کے آئے ملک کا تخت یہاں کون لاتا ہے ایک ہزار کا سفر ہے یہ معاملہ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اور شہر سبا یمن کے اندر ہے ایک ہزار میل کا فاصلہ ہے حضرت فرما رہے کہ کون لا رہا ہے شہر سبا سے ملک ابل کی اس کا تخت کو جس پر وہ بیٹھی ہوئی ہے اور حدود نے کہا کہ وہ عرش عظیم ہے بہت بڑا تخت ہے اس تخت کو یہاں لاؤ کون لائے گا کارا افریت من الجن جنوں میں جو بڑا طاقتور ہوتا ہے جسے افریت کہتے اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک محفل برخاست ہونے سے پہلے دربار برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا کر کے حاضر کرتا ہوں تب تک وہاں ایک انسان موجود تھا قال الذي عنده علم من الكتاب ایک آدمی جس کو کتاب کا علم تھا اس کا مطلب ابھی وہ علم راز ہے اس وہ علم معلوم تھا اس کو کیسے کیسے علوم کے بارے میں قرآن حکیم نے رہنمائی کی ہے یہ علم موجود تھا اس نے کہا کہ پلک جھپتے میں لے آتا ہوں پتہ نہیں کون سا علم اس نے استعمال کیا کہ فوراً وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ربی اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے اور اس کے بعد جب بلکہ بلکیس آتی ہے تو اس سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ اس تخت کے اندر تھوڑی ترمیم کر دو ترمیم کر دیا گیا اس کے بعد جب وہ آئی تو پوچھا یہ تمہارا یہ تمہارا تخت ہے کان نہ ایسا ہی لگتا ہے کالت کان نہ وہی لگتا ہے ایسا ہی ہے یعنی یہ نہیں بتا سکی کہ یہ وہی تخت ہے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا محل بنوایا تھا اور جس کا فرش اتنا صاف و شفاف تھا سیسے جیسا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پانی بہ رہا ہو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلو محل کے اندر داخل ہو تو جیسے اس نے فرش کے اوپر قدم رکھا تو اپنے پائچے چڑھا لیے پائنچے چڑھا لیے اس نے سمجھا کہ پانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی نہیں ممرد ممر قواریر یہ تو شیشے کا محل ہے یہ شیشے کی فرشیاں ہیں یہ پانی نہیں ہے اشارہ اس بات کی طرف تھا اس محل میں لے جانے کی کہ آفتاب کی روشنی دیکھ کر آفتاب کو خدا مت سمجھو اس لیے کہ چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا آفتاب کو دیکھ کر کے آفتاب کو خدا مت سمجھو اس کی روشنی دیکھ کر کے وہم ہے یہ جس طریقے سے تم نے ابھی شیشے کو پانی سمجھ لیا ایسے ہی آفتاب کو تم نے غلط سمجھا اس کی روشنی سے اس کو خدا سمجھ لیا آفتاب کی پوجا کرنی صحیح نہیں ہے یہ تھا اس پارے کا جسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمایا گرامی یہ آپ نے بیسواں پارا سماعت کیا یعنی آج قرآن حکیم کے دو اشرے پورے ہو گئے اور کل رمضان المبارک کے دو اشرے پورے ہو جائیں گے یعنی کل بیچ کا جو اشرہ ہے مغفرت کا وہ تمام ہو جائے گا اور آخری اشرا جو اتکم من النار کا ہے جہنم سے آزادی کا وہ شروع ہو جائے گا بیسویں پارے کے پاؤ حصے میں شروع کے پچھلی سورت کا بقیہ حصہ ہے پیچھے سے سورج نم لا رہی ہے جو اس پارے کے پاؤں حصے پر جا کر ختم ہو جاتی ہے نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی اینٹ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اسی ایک حقیر مخلوق کے نام سے اس سور کریمہ کو معنون کیا ہے اس کا عنوان دیا ہے ہے تو بڑی چھوٹی سی مخلوق لیکن اگر آدمی غور کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی مخلوق کے اندر بڑی عبرتیں رکھتی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر پہلے آٹھویں کلاس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی اس میں چیونٹی کا ایک مضمون ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کی قوت شامہ بہت تیز کر دی ہے یہ مخلوق سونگھنے کی قوت بہت تیز رکھتی ہے اس کی قوت شامہ بہت تیز ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہے اس مخلوق کی کہ یہ اپنے اور بیگانے کی تمیز کرتی ہے اگر اتفاق سے کوئی چیونٹی بھٹک جائے ویسے تو یہ اپنا ٹھکانہ نہیں بھولتی ہے جہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ وہیں پہنچ جاتی ہے لیکن اگر اتفاق سے کسی حادثے کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ بھول جائے اور اس ٹھکانے کے اندر جو مزید چیونٹیاں رہتی ہیں ان سے کبھی اتفاق سے مل جائے تو فوراً اس چیونٹی کو پہچان لے گی اور ایک حیرت انگیز اور بات ہے اس مخلوق کے اندر کہ جس طریقے سے انسان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں یہ مخلوق بھی اپنے مردوں کو دفن کرتی ہے اور جس طریقے سے انسان میت کا جنازہ نکالتا ہے ایسے ہی یہ چیوٹیاں بھی میت کا جنازہ نکالتی ہیں اور بہت ساری خصوصیات ہیں اس عجیب و غریب مخلوق کی جس کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نام رکھا ہے سورہ کریمہ کے شروع میں دہریوں اور مشرقین کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا کون آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون پر رونق باغات زمین کے اندر اگانے والا کون کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے امن خلق السماوات والارضوان زللکم من السمائی ماء فام بتنا بھی ہدائق ذات بہجہ ما کان لکم انتم بتو شجرہ ایلہم اللہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا آسمان سے پانی برسانے والا اسی طریقے سے زمین پر پر رونق باغات اگانے والا کون ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے اور پھر پوچھتا ہے کون ہے جس نے زمین کو کرار گاہ بنایا سردی گرمی بارش ان سب